حضرت زر بن حبائی سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ تجھ سے مومن ہی محبت کرے گا اور تجھ سے منافق ہی بوز رکھے گا سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار اکیس